حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے یا فرمایا وہ معاملہ آ گیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1610